لکھے اسلوکھ سادت تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے انہیں آزمائیں اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اسے الم عذاب میں مبتلا کرے گا